والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين حمد صلاة درود خطب الأنبياء له التحية والسلاة وعلى سنی حنفی مسئلہ کے حق رکھنے والے مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بھی ایک روحانی محفل بسلسلہ قاری محمد عمران صدیقی چشتی حافظ اللہ تعالی کی شادی خانہ آبادی دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے اللہ رب العالمین جل مجموع کریم دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کائنات انہوں نے اس اہتمام حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمایا جن اللہ دے اس محفل کے اندر مقبول بندے بیٹھے گئے مولا کائنات انہوں کی قبولیت صدقہ انہوں کی شادی نو صحیح مانا خانہ آبادی بنایا انہوں نے گھر امن و سکون کا گہوارا بنایا شادی واسطے رحمت کا سامان بنایا دنیا کے اندر گورس کرتے خوف اپنے عذاب کا لالچ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار کا عطا فرمائے دعا جہانا دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرمائے عزت اور کامیابی فرمائے بزرگوں عجیب لگ رہا ہے یہ سن کے کہ شادی کے موقع چلسا ہو گیا ہوں خیر اتنا عجیب نہیں لگتا ایک وقت سی جب بڑا ہی تاجو ہوتا ہوں سی کہ ویاہ تو میں چلا ہوں اللہ تعالی مزید اقبال بلند فرمائے میرے مرشد گرامی کا بڑے رسا اللہ کے فیض نال ہوں ویاہ ہوتے جلسہ آدت بن گیا ہے بے لیکن کچھ لوگ نے جنہوں عجیب لگ رہا ہے کہ ویاہ کا جن سے بھی ہے پھر وہ لوگ جڑے آتے ہیں مولوی اینج ہوں مولوی اینج ہوں مل مولوی اینج ہوں نے ہی معافی دے ان بخا کے انی دیا بترا ہے حافظ نہیں جہاں جلسہ کرا دیا یہ بھی تو مولوی ہے نا یہ بھی تو امام مسجد ہے نا اللہ تعالیٰ انہوں نے نیکی اور خیر کے رات کے اس کے کام میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین فرمان ہے لقد كان لكم لانگ فی رسو ہسانا سوڑا فرمان ہے تاکہ پکی گل ہے اللہ دے پاک رسول دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے بہترین نمونے بولو تو صحیح نام میں پوچھا کہ نبی پاک زندگی کے اندر سڈے واسطے بہترین نمونے اپنی زندگی کی نمونا بن جائے گی اگلے واسطے بندے کے پتر بڑا گل جیڑی کرا سمجھن کی کوشش کرے پوچھ لو نبی پاک کی زندگی مبارک سارے واسطے بہترین ہے حضور سرکار صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنی امی متعدد شادیاں فرمائی پھر اپنی صاحبزادی محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاک الما فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے بھی شادی فرمائی یہ سارے واسطے ایک رائے عمل طے ہو جاتا ہے کہ شادی کا انداز بھی ہو جانا نا ایک عمل کا رات ہے جدو حضور کی زندگی ہے ہی نمونا حضور کی زندگی مبارک حضور کا شادی کرنا وہ سارے واسطے درس اور سبق ہے جدو زندگی ویاہ کی باری آئے نا ادو میں محمد کریم کے انداز نو ویگ لیا جی کیونکہ انہارا سکھاتے

اللہ تعالی ہوں کہ ملنا چاہتا ہے کوئی خدا دا بندہ جڑا کہ میں اللہ نو ملنا چاہوں گی سارے ملنا چاہتے ہیں ہر کسی میں طلب ہے کہ یار کہڑی ذات ہے بنا والی سونی جن گندے پانی کے قطرے تو مینو انسان بنا چڑیا دل خیال آتا ہے کہ نہیں آتا اگے آتا ہوں انہوں نے مصروف ہی اتنا کر چڑیا کہ خیال بھی نہیں ہوتا ہوں سارا بس چلے نا ایک ایل سی ڈی لائبریری نے چلی ہے تاکہ کوئی سیر کھول نہ جائے خیر کافی مہربان ہوا سارے ایل سی ڈی جیب چھپوا دیتی ہے ایک انگل مار پوری دنیا کے قدر کرے ایویں نا ایک ہی انگل گھومتی ہے پوری دنیا کے کنجر انگلی کے تھلے ہوتے ہیں ابھی بڑے خوش ہو رہے ہوں میری انگلی تھلے انہیں کنجر یہاں نہیں پتا کہ بے وقوفا جی انگلی تھلے کنجر گھومن وہ تو بلال ہوں کہ میں بڑی بڑی شہر بن گیا کرتے ہیں بولو تو صحیح آپ کنجرا کے سمجھ لیا تمجیے ترقی کے نام دلال بھی بنا چڑیا الیکشن کے نام ہلکا کر سکتے ہیں پھر بھی پڑھ چکے جی، ہلکے کا الیکشن یعنی پورا اتوں لے لے کے کے مانگا مانگا پنڈی تو مولت ایک ہلکا ہے سارے ہلکے ہیں ابھی سارے خوش بیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ ہے ترقی کرو دلال بنو جو مرضی بنو لیکن گل سمجھو اللہ تبارک و تعالی چلا شان ملن شوق تو ہوتا ہے نا ہر کسی رب کی ذات نے کتنے ملنے بولو جنت ملنے جنت کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے میرا سیدھا راہ میرے نبی کے اخلاق نے یعنی جہاں مینو ملنا چاہتا ہے میں جنت ملنا ہے میرے نبی کے اخلاق کو بعد میں رب کا راہ ہے معلوم ہوا یہ راہ ہے جہاں سیدھا جنت نو جان والا ہے حضور سرکار نے شادی یہ نہیں فرمائی احسان اسلام ہے عزیز اندری کا انہوں نے حضرت سیدہ اما پاک رضی اللہ تعالی نہا دی جڑی مولا علی سرکار نال مبارک شادی ہوئی اس شادی دا حال بیان کیتا ہے کہ نبی پاک نے اپنی صاحبزادی محترمہ کی شادی کس رنگ وچ فرمائی بڑا سلیم سے آسان آسان اردو سو کی سو شاہ نام اسلام سنا گیا شیر نے اردو لیکن اردو بڑی سوکھی سوکھی استعمال کر پھر بھی کسی نے کوئی شیر سمجھ نہ آئے میں پوچھ لیا جی کیونکہ اصل اما پاک کی شادی کے حالات دسنا منصوبہ رجب شریف کا مہینہ نکاح مبارک ہوا مولا علی مشکل مشار بھی اللہ تعالیٰ پھر رخصتی بعد چلی پہلا نکاح بیان کریں گے پھر نکاح کا حال بیان کریں گے پھر رخصتی بیان کریں گے پھر جہیز بیان کریں گے یہ گل ختم کر دیں پیاز یہ شہما دیا یہ شہما نہیں تو مہندی کتنے گئی یہ شہما دیا مہندی کتنے گئی مہندی کا ذکر ہی کوئی نہیں وہ جی لے کے آدھے نے یا آدی نے وہ مہندی کا ذکر ہی کوئی نہیں بچوں نہ دیکھو سنو توجہ نال سنو توجہ ہے نا سارے رب نو میرا کا شوق پہ ہے نا پھر وہ سیدھا راہ ٹرنا ہے کون ہے جب اپنے بیاج سیدھا سیدھا راہ ٹرے گا مبارک ہے ہو گیا مبارک بی سیدہ زہرا زہرا مظاہرہ دی پاک بیٹی کا لکھا گیا مکملی اوڑنے والے مقدس نور کی دختر مکملی اوڑنے والے مجسم نور کی دختر وہ عبداللہ

causa da minha اپنے زندگی دے اندر افعال کردار دے اندر سب تو زیادہ نقل اتارنے والا کون ہے آپ نے فرمایا قسم اس رات کی جن قبضے میری جان ہے حضور دی سب تو زیادہ نقل بیبیاں جن اتاری ہے سیدہ فاطمہ تو سہارا دے مردہ مردوں پتہ ہی مولا علی سرکار دا فرمان مشہور ہے مصنف ابن عبد المصنف ابن عبد الرزاق دا مصنف عبد الرزاق دا مصنف عبد الرزاق دا فرمان مولا علی دا مشہور ہے حضرت مولا علی نے فرمایا صدیق اکبر سرکار نو کون تا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادیا و سمتا و مختا اے ابو بکر نبی نے سارے یاراں وچوں حضور نال ہر گئی ہونی ہے جی باقی آپ بت کھانا شروع کیتا ہے وہ کوئی نہیں کر نچن چپڑ والا مداریاں والا ہاتھی نچان والا یہ ساری بکواس بازیا خسرے والی رنڈیا والی جہیا نے وہ تو پھر کوئی نہیں نکاح ہی مسجد ہو رہے ہیں نکاح کتنے ہو رہے آپ کتنے کرتے ہیں مسجد جن کوئی شرارت کرنی بھی نہ انہیں خدا کا گھر سمجھ کے جانا

ایک جو رکھا ہے ناری مارن ہو گیا کی ہے کافرانہ رسم و رواج کافران کی تعلیم کافران کے طریقے تین دورے میں ایک نعرہ لایا ایک ایک نعرہ لانا وہ سارے نام اخبار ٹی وی جرائد رسائل ہر شہر مار دینا اس تحریر کو پوری قوم میں خود لگے رہے نہ خدا کا پتا نہ رسول کا پتا نہ سنت کا پتا نہ دین کا پتا نہ مسجد کا پتا نہ علم دین کا پتا آ گئے تھے کن نجوم میرے صحابہ صحاباتے واگو میرے صحابہ دنیا بھن مگر جانیا نے دیا بھن مگر گل چوارے تنگے بیویا چوارے چوہارے جنو کج کے لیا کے لیا تھان رکھنا سی کھڑے ہر ایک

بڑے بڑے سیانے بزرگ عمر مولوی صاحب دن خوشی کوئی نو تھوڑا تھوڑا فنکشن کاری رہن بڑے بڑے بماری نہیں کہ مولوی صاحب کوئی تھوڑی گلا گا بجا دیں پر خوشی کا موقع موقع ہے دے آدمی گیڑا خوشی کا موقع نہیں

اور جدو بکرا لال خریدے خریدے نا بکرا لال بھی ہزار کا تری ہزار کا ساری قوم جی نا بڑی ہوشیار ہے بڑی ہوشیار بکرا تری ہزار کا چالی ہزار کا سبا کریں گے یہ پوچھو کہ سیاپے کیوں پہ آخے گا مولوی صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یعنی بولی میں کی بولی منافق اللہ تعالیٰ فرماندہ والا تعریفن ہوں فی لحن القول یا رسول اللہ تسی گل دے لہجے نال نشان دو کہ منافق سبحان ہاں۔ اللہ کیوں لے لانا کر رہا بہتری اللہ کا او جی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لفظ یہی ہونگے کو لہجہ ویکھے تے نام رادا داڑھی کیوں نہیں رکھی اور داڑھی کے سنت ہی نا داڑھی کی ہے سنت ہی نا کو فرض تھوڑی ہے لیلا سنت لیلا کی سنت داڑھی سنت ہی نا بولو بولو جراثیم بولو سبحان اللہ بولیے ناراض نہیں ہونا کرونا آ گیا نا تہتر سالہ انگریزی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں کیا پوری قوم جراثیم کراسیم چار چار فٹ دور ہو جائے تو بعد جہاں بندہ یہ آ کالونا ہے چار فٹ دور ہو جاؤ چھ فٹ دور ہو جاؤ پرا پرا رہو وہ نام جراثیم پا دے کی پر لوگ آپ تمیز آ جائے گی آئے گی

اور پوری کا ہاں، دور دور دور واقعی سام ویکسین پتر کچے بیٹھے گاڑی گڈی رکی پانی لے گیا دو بوتل لے گئے مار دیتی میں ہاتھ لگ گئے جراثیم ہو گیا چاہیے تھی دونوں ماں پتر کچے جانے اپنی اپنی مدد آپ ہی لے کے آتے تو مائی کو پھر آتی ہاں مولوی صاحب نے صحیح گل کی اندازہ کرو پوری قوم انگریز نے آخیا یہ من گئے کہ واقعی اسی طرح سے اچھی جراثی مولوی کی گل کرے تو مسیتوں پا رہے

پھر بھی قربان نے کہ نہیں قربان حق بنتا سی کرن سچی دسو جہاں چل آئی واقعی جاتا یہ تعلیم جن سترہ سال یہ سابق کیا کہ تھی بوسری دراصی ہو یہ تعلیم ہے ایک تعلیم میرے مدینے کے تاجدار دی ہے جیڑی تعلیم میرے بابا فرید پڑی ہے الدین کا مسلکی دیکھو دو نمان اللہ اللہ تم تھا سادری او کا مہینہ تھا پیمبر پا میں بدل جا بچی مدینہ تھا کم

میں استری کیتے کپڑے پاوا نہ لے جا اپنی استری لے لے دل کر دے میں واٹر کولر تھلے پوا کمائی کر تھی آیا تو تھی جاؤ گے بچا کسی واسطے تمیز کی دنیا ہو گئی تمیز بھی ختم گئی آٹا گننے والی مشین لینی

ہاں جی مشین بھی لے کے آئے گاجر والی آئی دے سیب والی ملک چھٹے نام دادا تو میری سات ویابے نہیں کار تیرا کام سی کا کام نہیں بنانا مرد کا کام ہوتا ہے کا کام ہوتا ہے نہ بولو اگے آ گیا حضرت فاطمہ تو سارا کا جہیز کیا گیا جہیز ان کو ملا جو کچھ ہوں آخو صرف تھی دے بندیا لگا گھر بنیا پہ شہما ہے نے برتن والی چاہیے سب ہوں چلے نا مرادہ نے شہما نے آسا برتنیا چاہے دن کو ملا جو کچھ

فیصلہ نویل یاد منافر نے کا کام ہے مگر ہونا نعرہ نعرہ نعرہ رسال تحقیق غوثیہ حضور قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع اہ

چھوٹے چودہ سال عمر تھی ادو تی میسے فلم بنی سنگ فلمیا سبر فلم اسی ویکیا کیبل والے لا گیا کھوکھیا دے بانا والے بوتل والیا سنگر والیا فلما لا امریکہ والے بنایا سر

ہنگامہ لائی کا نتیجہ کی نکلیا جب مولوی ہنگامہ کر لیا پھر امریکہ والے کی کبھی فلم نہیں تعلیم بھی جائز چھٹی اتوار والی بھی جائز بینک والی وردی بھی جائز سود بینک والا جائز حکومت نیشنل اسمبلی برٹش لا جائز سارا کچھ چلتا پیا جدو نے خلاف اپنے ملک دکانا توڑ لیا نے وہ گئے پاک ہوں بڑی نیٹ پہ رہی ہیں اور جناب میں ایسے رمضان شریف کہ ہوٹل کے کے گئے وہ تو فلم فلم لگی میں کہیں انہیں کہا علیہ السلام کی اٹھ باہر اندازہ کا وہ چل رہی ہیں کیوں کہ انہوں پاک کر لیا ہوں مسئلہ سی فلاں سارا جب فلاں سارا مسئلہ سی جب فرانس نے نوی باغ کی تو ہی ہوں گستاخی تے گستاخ برداشت نہیں ہو سکتا انہوں نے ادوگ فرانس پلیت ہو گیا دن فرانس کی جی حمایت کرنی سی یا نہیں سی کرنی صرف گڈیاں ہی کھول لیا سنگھ پولیس والا گیا فرانس کا شریر بھی اتنی شریر جگہ بیٹھے باوجود حکومت گستاخ سی اج ان شی جج بن گئی آخیا ایک دن پہلے عید کر لوگ سارے کر لیں جہے دنیا دین کے قابل نہیں سر وہ اج شری فیصلے کنے گل ہے چودہ پاس یہاں نال بیا دے کی لینی زیرو میٹر پہران لے نام مراد جی اصل زیرو میٹر لینی وہ چودہ پاس ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آئی ہے بندہ بندہ بندہ بندہ کتنے میرے سے بچارا مزدوری گیا خوشی تو میں بہت ہونی کام ہے تو دھوتے کمائی رکھ لیں گارے بہتر کو Jesus.

میرے پاک نبی نے دسے امتیو بناوٹ سجاوٹ تکلو پھل جاؤ گے تو محنت مشقت پی جاؤ گے میں تو دنیا کی مشقت نہیں آیا دنیا کی مشقت جو کٹ کے اللہ کی مارفت پال آیا رحمت العالمین بیٹی کے گھر میں حضور سے تشریف لے گئے کیونکہ مولانی سرکار کا والد بہت ہو گیا عشاء پڑھ کر چلا بیٹی سرکار کے دسیا ہے ہے مرو کا بھی ادب یہ عجیب تماشا میں اپنے جنا یہاں سلیب کرسیا نہیں یہاں کی جن عزت کرے گا تو تیرے ماں پیو کی تھان ہے تیرا ماں

پتہ ہونی چاہیے نے اپنے اسلام کی بس وہ کہنے واسطے مولوی کو بیٹھ مولوی صاحب حالات بہت خراب ہو گئے آنے سے نا ٹی وی کو بچو ٹی وی کو بچو کیوں نہیں ٹی وی کا کوئی نیند مطلب نہیں بٹن دباؤ تو کدھر بٹن دباؤ تو ہوں ویخ کے بندے ٹی وی ہو گئی مولوی کو بیٹھے گا بیٹھے گا مولوی صاحب بہت حالات خراب منافقت اور دھوکے بازی بڑی ہو ہو ہو گئی جھوٹ بڑا گیا صاحب صاحب جلوس ساری دنیا لگ بے نکلے نکلے گا مولوی مولوی کو کو ٹوپی ٹوپی رکھی ہوئے گی جیب جیب سب سیدھا کر چاچے کے پتر کا ویاہ شلوار والی جیب میں دستیاں کلیاں گسر ہے نا ٹی وی نہیں جی پڑے جانا اتوں کا چینل لا لے بندہ ہی اور بولو بولو بولو سبحان سبحان اللہ اللہ ترقی ہو گئی نا اصلی نام سمجھ لیا میری گل کا غصہ نہیں کرتے بڑا غصہ آتا ہے چالیسی کر دو میرا آخری شہر رہ گیا میں کہنا نہیں کرنا ہے ستاروں کو ہے بندے کا انتظام کرتے ہیں بڑے غیرت مند لوگ نے ادھر بندے پا دیتے ہیں ادھر سارے بڑھیا پا کے دوجے ویٹر آتے ہیں تھی انہوں روٹی دو اصل ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ ساری بیویاں بیٹھے ویٹر ادھر جا سکتا کیونکہ وہ ماسیاں بیٹھی ہیں جب دین دیتا ہے عقل بھی عقل نہ ہوئے دے لگیاں نے ہو گئی رکھی سونے بس کرو مہربانی خدا کا نام جو بس سکو یہ کو بس سکو یہ پردے کو بس سکو اسی ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ ساری ماسیاں خوشیاں کالا بیٹھیا نے بیٹن جا سکتے کیونکہ انہوں کا اپنے سمجھائی ہو جاتا اپنے دیا نیڑے نہیں لگنے دینا ایک بس ہی بیٹھا کے بندی میں میرے پترا بندہ یہ میں کیا میں رہ جانا پر چاچی جب مرے گی تو جائیداد جو حصہ بھی دے گی پترا کرتا جب شریعت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا حصے کی گل آئے تو پھر تو دل شرم ہونی چاہیے جنہیں تو برا پتر منائے گی کی حصہ بھی چاہیے جی نہیں دے سکتی نا پھر سمجھ رہے

دیکھو کیسی ایسی ہے حنیف حفیظ لندری آبلے دبرے بولاری کے کوئی چلی پا کل حفیظ رندری نے قومی ترانے نو منافق حکومت والے منافق سکول والے تبلیاں پڑھتے پڑھتے نہیں پڑھتے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب صحیح اسلام کی تصویر عطا فرمائے اور صحیح اقرام کی توفیق عطا فرمائے عمل نے نیت اخلاص عطا فرمایا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین